جبریل می آئے رب کا بیام لائے جبریل می آئے رب کا بیام لائے آ جا مینا کے گھر ہم دے مستعفی ہو رہی ہے ہم دے مستعفی ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے ہر طرف چھائے ابرے بہارا چاروں جانب ہیں جشن چراغا ہر طرف چھائے ابرے بہارا چاروں جانب ہیں جشن چراغا کس کی جلوہ گری ہو رہی ہے کس کی جلوہ گری ہو رہی ہے کس کی جلوہ گری ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ تباہ ہو رہی ہے بدلیاں کفر کی چھٹ گی ہے ہر طرف بٹ رہ گی ہیں بدلیاں کفر کی چھٹ رہی ہے ہر طرف رحمتیں بٹ رہ گی گے خوب جو دو ہو رہی ہے خوب جو دو ہو رہی ہے وجود و سخا ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی ہے آمد مست تباہ ہو رہی ہے وہ چرے سارے لرزا گئے ہیں منہ کے بل ٹوٹ کر بت گیرے ہیں بت کردے سارے لرزا گئے ہیں منہ کے بل ٹوٹ کر بت گیرے ہیں بت پرستی فنا ہو رہی ہے بت پرستی فنا ہو رہی ہے بت پرستی فنا ہو ہے ہو رہی ہے آمد رہی ہے آمد دے ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے روئے افلاق پر چند تارے پیش کرتے گئے دلکش نظارے ہوئے افلاق پر چاند تارے پیش کرتے گئے دلکش نظارے یہ فضا خوش نما ہو رہی گئے یہ فضا خوشنما ہو رہی گئے یہ فضا خوشن ماںور گی گئے ہم دے مستفیٰ ہو رہی گئے ہم دے ہو رہی گی ہے ہم دے ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی ہے ہم دے مستعفی ہو رہی ہے بس تو بے خود گوا جھومتی ہے سر زمین حرم چومتی ہے مستو بے خود ہوا جھومتی ہے سر زمین گھر چومتی ہے رب کی ہم پر رتا ہو رہی ہے رب کی ہم پر رتا ہو رہی ہے رب کی ہم پر رتا رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ محفل جشن آمد میں آؤ محسینوں پر ہاں سب کو بتاؤ محفل جشن آمد میں آؤ محسینوں پر ہاں سب کو بتاؤ زندگی کو ہو رہی ہے زندگی کو بقا ہو رہی ہے زندگی کو بقا ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے جبریل میں آئے رب کا بیام لائے جبریل میں آئے رب کا بیام لائے آ جا مینا کے گھر ہم دے ہو گی ہے ہم دے ہو گی ہے روشنی جا بجا ہو گورگی آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے روشنی جا بجا ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے